الحمد لله الذي لا يقبل من عباده دينا الحمد لله الذي لا يقبل من عباده دينا إلا بالإخلاص الصلاة والسلام على حبيبه الذي أرسله إلى الخلق بالاختصاص بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن آمنت بالله الله الله مولانا العظيم رسوله النبي الكريم الرمين إن وملائكته يسقلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آ عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله پیر طریقت ہے شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مراتب علی شاہ صاحب دی زیر سرپرستی پیر طریقات طریقہ شریعت حضرت پیر سید قطب علی شاہ صاحب ہو اور پیر طریقت رحبر شریعت حضرت پیر سید محمد عبد الرزاق شاہ صاحب ہو دی زیر صدارت قیام پذیر اج کا عام حضرت بہاول شیر قلندر رضی اللہ تعالی زیر قدمین شریفین دے تمام شراکا سام خصوصاً استدائی جناب محمد منشر صاحب اور برادران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا سلام سمجھ نہیں آیا یا ادھر مصروف ہو گیا ہار ہے اور سمجھیے میں سلام کیا تھی سارے ہار تکن لگ جی چنگی مسلمان ہی سیکھے جب بھی سلام کا جواب وہ بھی استاد نے نہیں کو شہر آ کے بیٹھے ہو کی بلا جی یا پہلی بار ملاقات ہو رہی ہے میرے ویکن لے جی میں سارے آخیا السلام علیکم ہے تمہوں آواز گئی سی کہ ٹھنڈ سن ہوئے بیٹھے جی پریشانی بھی آخر ہے منہ آواز ہی نہیں نکلی تو میں بولنا کی ہے جی تھی مردے مانگو بہنا تمہیں پتا وا کو بولنے کا شوق تھوڑا وا من تو تھی مجبور کر کے لیا جی شاباش دوستو اج دا ہنگامی یا موضوع ہے اج دا اخبار یعنی جمعت المبارک بائیس ربیع ثانی بیس دسمبر اج دا اخبار اس دیا چند خبر پہنچی جنہ نے اج دا موضوع ہنگامی طور گڈی چ بہدیا تیار کرنے سے مجبور کر دیتا یہ جو میں مطالعہ کیتا کیتا ہے یا گڈی ہے یا شاہ صاحب کبلا دے کتب خانے کیتا ہے وہ خبر یہ ایک سابقہ جرنل لا ان اذكر ان اذكر اسمه ایک سابقہ جنرل نو خدا جانے کسی جرم میں سزا سنائی گئی ہے کسی سابقہ جنرل خدا جانے کس کسی جرم میں خدا جانے کیونکہ یہاں جرم ظاہر اور ہوتے ہیں اور باطن اور ہوتے ہیں خدا جانے کسی جرم میں سزا سنائی گئی ہے وہ سزا ایسی پھانسی دینی فسی دین وار دینی اور ڈی چوک اسلام آباد تین دن لاش نو لٹکائے رکھنا ہے اس ہائی کورٹ کی طرفوں بینچ کی طرفوں سنائی گئی سزا دے خوب زبان کھلیاں بیانات اخبار چائے مولیاں اور غیر مولیاں دی طرفوں مولیاں اور غیر مولیاں کی طرفوں مولیاں اور غیر مولیاں کی طرفوں جیڑا پاکستان دا کوٹ ہے جو مستحق کے اللہ بہتر جانے اس کی خوب توہین کی گئی اس حد تک کہ جج ن فیصلے پاگل کہہ دیتا گیا صاف پاگل کہہ دیتا گیا جج دماغی توازن دا علاج کراوے فلان فلان یہ لفظ موٹے اخبار سے آئے ہیں اور جنہ نے ایڈیاں سخت توہین کیتیاں نے کوٹ دیاں انہوں نے ذرا بھی خطرہ محسوس نہیں ہویا کوئی پچھو طاقت بہت زیادہ ہی انہوں نے سہارا دن والی ورنہ کوٹ بٹن نہیں کھول کے کھلو سکتا بندہ وہ بھی تو جج ہی ہوں اور عجیب گل یہ کہ کہ دماغی توازن صحیح نہیں سی تے علاج دے قابل سی ان پتہ نہیں منتخب کیویں کیتا گیا فیصلے آستے اور پھر یہ بھی یہ بھی سباہ پیدا ہوتا ہے کہ خبریں کنے عرصے تو یہ ہوئی کام عمل قوم نال ہونا ہے کہ ہو رہا ہونا ہے کہ پاگل قوم دے فیصلے کر رہے ہونے نے کیونکہ جب ایک فرد اتنا بڑا اتنے بڑے کوٹ کا ایک فرد وہ پاگل ثابت ہوتا ہے تو پیچھے تو شکو کو شبہات سب کے اندر پیدا کر دے گا نا اور پھر یہ دے ہر بندہ مجبور ہو جائے گا کہ خبریں سڈے پاگل کدوں دے جڑے نے کدوں کے سڈے فیصلے ایویں پاگل ہی کرن لے میرے خیال میں خالی کوٹ نہیں پاکستان دا ہی کھ نہ بچیا ہے جنہوں ادلییا کہہ کھ ہی نہ بچیا پچھے بچیا کی بچیا تو خیر شاید انجی کوئی نہیں لیکن پھر بھی ہے کہ اگر کسی کی زبان لوکاں دے ذہن گمان گھمنڈ خیال دے مطابق اگر کچھ ہے تو وہ بھی نہ رہا کہ پاگل بندہ وہ اتنے بڑے فیصلے کرن اتنے بیٹھا ہے پاگل بندے اتنے بڑے فیصلے کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں یار عجیب بات ہے یہ افسوس ہے انہوں لوگوں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ایڈے غلیظ بیان دیتے نے ان دا اہل قانون لا چلو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پاوے کٹن ایک دوجے نو دجے تیکن آج چیز مجبور کیڑی گل پیچھوں ہوا کہ دو بیان اس طرح دے آئے نے کہ تین دن لٹکانا کہ غیر اسلامی عملیہ اسلام دے خلاف پتھر دور دی گل وفاقی وزارا کا بیان لاش لٹکانا اسلامی قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے جسٹس وقار سیٹھ ذہنی مریض سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کریں گے لاش لٹکانا اسلامی قانون کی خلاف ورزی ہے ایک یہ دوسرا ایسے اخبار نے ہے اسلام سے کوئی تعلیمات بلند نہیں مشرف کے خلاف فیصلہ سنانے والے جج نے قرآن و سنت کی توہین کی پچاس مفتیان کرام کا فتوا اسلام میں مردہ شخص کی عزت و توقیر زندہ انسانیت کی طرح ہے مردہ شخص کو لٹکانا شرع اور انسانیت کی شدید ترین تدلیل ہے مسلمان کو عزت کے ساتھ دفن کرنے برائیوں کا تذکرہ سے منع کیا گیا ہے لاش لٹکانے والے جج کو فوری فارغ کیا جائے اجتماعی شرعی اعلامیہ یہ سربراہ ہے سنی اتحاد کاؤنسل کا کچھ صاحبزادہ ہے فیصل آباد کا اس کا بیان ہے توجہ ہے میں ناچیز نے اس جلسے دے اندر فقط یہ ثابت کرنا ہے تین دن لٹکانا اسلامی سزا دے وچ ثابت ہے پاکستان کے قانون کیا کریں وہ جو مرضی کو کرتا رہے لیکن ابتدان میں یہ ہوئی پنج مولوی انہوں یہ آخا گا جسے آسیا ملونا دا مسئلہ سی اس لیے فتوا ستوا دے جسل رسول اکرم دی گستاخی دا مسئلہ سی اس لیے چیف دے خلاف بیان دیتا سی بھی یہ نے گستاخی کی اسلام دے خلاف کیتا فورن فارغ کرو یہ مطلب ہے تھانوں پتو کی دا آسرا ہے سن پتا ہے پتو کی دا پتو کی دا بہت زور آ لیکن بھی ابھی تستے مغرور نہیں ہونا چاہیے دوستو ناچیر نے میں زیادہ وچلیاں گلیں نہیں کھولاں گا اپنے کا آغاز اتوں گا کہ منافقین دی تاریخ اصا پڑھی بیٹھے رسول اکرم دے دور تو ایویں شروع ہوئی کہ جدو بھی کسی مصیبت چاہتے نے منافق اور دیکھتے ہیں کہ اس مصیبت تو بچن دا حل اسلام ہے اس وقت اسلام دا نام ہیں میری گل سمجھ رہے ہو اللہ دا قرآن وقت کوئی نہیں تو میں سب کچھ بیان کرتا سنا قرآن دی شروع تو یہ تاریخ ہے کہ یہ لوگ جس وقت کسی بھی مصیبت اور عذاب گرفت چاہتے نے اور انہوں علم ہوں کہ ہوں اسلام کوئی کام دے جائے گا اس وقت خدا رسول تے اسلام نو کر کرتے منافق سوکھے وقت کدی اللہ رسول نو یاد نہیں کرنا جی ہاں، سوکھے وقت پتا ہوں میرے دنیاوی مفادات وابستہ کفر نال نے وہ خدا رسول خوب بھی یہ سب کچھ ہے لیکن لئے ان پتا ہوئے کہ ادھر مفاد نکلنا ہے وہ پھر ادھر اس وقت ضرور رجوع کرتا ہے ہاں جی یہ سڈے کلندر اقبال نے اپنے لفظ دسیا اس دیر کوہن میں ہیں غرض مند پجاری اس دیر کوہن میں ہیں غرض مند پجاری رنجید بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد ساڈا اقبال فرما اللہ فرما اقبال اللہ سونے کی ترجمانی کردیا پیا دستا فرما رب فرما ہے اس مندر اے دنیا دے جہان دے اندر بہتے پجاری میرے بہتی عبادت کرنے والے غرض مند نے صرف اپنی غرض کی خاطر میرا نام لے رنجی دا بوتوں سے ہوں جدو لوکاں تو چھتر وجدا ہے پھر خدا کردے کرتے جدو تو چھتر نے پھر خدا یاد کرتے سجنا منافق دی ہوئی پہچان انہیں دکھ چ رب رسول کا سہارا لینا ہے مومن دی یہ پہچان انہیں سکھ دکھ ہر حال اللہ رسول کا آسرا لینا توجہ ہے اللہ و کبیرہ توجہ سونے ہو لو کبلا ہائے ہائے ہائے سب تو پہلا میں اللہ دے قرآن اس ثابت کرانگا کہ سزا مجرم نو سر عام دینی یہ اللہ دے قرآن دا فرض ہے جنہوں آخیا گیا انسانیت کی تزلیل ہے دے دور گل گلیا یہ توہین نے رسالت ہے جس کتے نے یہ بکواس کی ہے وہ گستاخ رسول ہے گستاخ خدا ہے گستاخ اسلام ہے ہے یہ ہے کہ پتھر دے دور دیا نے پھر ادھر لے جانا چاہتے ہیں وہ کتا کافر یہودی جنہیں بھی یہ بکواس کی انہیں خدا رسول نو کی انہیں قرآن نو کی میں اللہ دے قرآن چو ثابت کرانگا کہ اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے کہ مجرمان سزا دینی ہوئے خصوصاً خاص حدود حدود آلے تعزیرات کے متعلق تو اتنا وضاحت نہیں لیکن حدود کے مجرموں کو سر عام سزا دی جائے تاکہ زجر جو مقصود ہے اصل حدود کا وہ حاصل ہو اور لوگ مسلمان دیکھ کے جرم دے نیڑے نہ جان کہ یار انج ہوا ہے سڈے بھی انج ہوے گا یہ اللہ دے قرآن کو پہلو میں ثابت کرنا تے پھر میں مزید تبصرہ گا دو آیات طیبات کنیاں پہلی آیت مبارک سورت نور دی بولو سورت نور ابتدا دے اندر پروردگار فرماؤں دے الزانیت والزانی فجلدو کل واحد منہما میت جلدہ ولا تأخذکم بہما رفا فی دین اللہ ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من سر پرور دگار فرما دانی مرد ہوے دانی عورت ہوے فجلو دیو کل واحد منهما 100 جلدا انہاں نو 100 کوڑے مارو دوواں نو اللہ فرما دے دے اللہ دے دین دی وجہ نال اللہ سونے دے دین دے اندر توانو انہاں دے اوپر رحمت نہیں آنی چاہیے دی انہاں دے اوپر رحمت شفقت نہیں کرنی چاہیے دی ان کن تم تو منون باللہ والیوم الاخر اگر تسی اللہ دے یوم آخر دے اوپر ایمان رکھ لے جے ول یشہد عذابہما اے ہن میرے مقصد دی گل جڑی اللہ دے قران دی کرنا جانا ول یشہد عذابہما قائفۃ من المؤمنین اللہ فرماندا ہے انہاں نو وکھریاں کر کے نا صدا دیا جے جڑے 100 کوڑ نے مارے نے جڑے 100 کوڑے مارنے نے طائفتم من المؤمنین سریاں ماریا جے دوستو تشریف رکھو ماشاء اللہ میں قرآن مجید فرقان حمید صورت نور دی دوسری آیت طیبہ تلاوت کی تھی اسی چو میں ثابت کر رہا سا کہ پروردگار نے زانی مرد اور زانی عورت نو سزا دین دے وقت انہوں چھپا دا حکم نہیں فرمایا بلکہ سر عام سزا دین دا حکم ہے قرآن مجید دے لفظ مبارک جناب دے سامنے پڑھن لگا ذرا اچھی بولو سبحان اللہ بولو ول یشہ طائفة من المؤمنین پروردگار د فرما ہے عذاب دین لگو زانی مرد تے زانی عورت نو اس لے مسلمان مومن لوکاں دی ایک جماعت یعنی ایک ٹولا پورا دیکھ رہا ہوئے مقصد کی ہے کہ انہوں کلیاں کر کے سزا نہیں دینی سریام دینی ہے تاکہ باقیاں دے واسطے عبرت بن جاوے کیونکہ پروردگار مسلمان دے جرمان نو پسند نہیں کرتا مسلمان نو جرما تو پاک رہنا پسند فرما ہے یہ سزا لوک کے کوٹھی دینی یہ کافران کا طریقہ ہے منظر عام تے چوک چوراہے دے اندر سزا دینی یہ فرمان اللہ دے قرآن دا ہے میں پنج مولویاں نو مولیاں نو پنج مولیاں نو آنا اے تے لفظ نے جڑے اخبار سے لکھے کھڑے نے اسلام اسلام میں مردہ شخص کی عزت و توقیر زندہ انسانیت کی طرح ہے اے وہ تو اڈا خانہ خراب ہوئے تو انہوں نے نینی تمیز کہ ترسان جو حکم غیر مجرم واسطے وے ان مجرم واسطے ثابت کرن لگے ہو تو حیا نہیں آئی اسلامچ غیر مجرم دی عزت مجرم دی تے تزلیل فرض سزا سب سے بڑی تزلیل ہے کریے جا ہوں علماء نہیں رہے یا ٹکرا جو کے رہ گئے نے یا علم تو فارغ رہ گئے جی کوئی ہے کچھ رکھنے والا علم تے وہ ٹکر دی چکر چ لالچ دے چکر چ اسلام بگاڑ کے بہ رہا ہے یا پھر علم ہی نہیں تے اگلے نچاندے نے اوے نچن لگ پہ ورنہ اللہ دا قرآن فرماوے ول آزاب اللہ امر کرد زانی مرد و عورت نو سزا تے عذاب جسے اس لیے فرما آم دو مومنا دے سامنے دیو جگ ویکھے مسلمان ویکھن تاکہ عبرت حاصل کرن سچی دسو مسلمانوں وہ اللہ دے موٹے لفظاں دے قرآن دے موٹے لفظاں دے خلاف وہ بھی موڑ موڑی وہ سمجھتے نہیں ہوئے اے دسو اے زمانہ بھی ویکھنا سی اگر ایسی آواز کسی غیر مولوی تو اٹھتی تو تاجب نہیں سی ہونا اتنے لکھے اخبار نے پچاس اکبر یہ مطلب ہے مفتی ہوں قرآن دے ہی مخالف مفتی نے تے قرآن تو جاہل مفتی نے پچھلے کا کی بنے گا امام مسجد کا کی روئی ہے <laughs> جی مفتی انجتے نے سمجھ نہیں آئی گل دی سچ کہہ گیا ساڈا کلندر اقبال مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگی سکولی دی زبان گل کر رہا ہے مجھ کو تو سکھا دی ہے افرنگ نے زندگی اس دور کے ملا ہے کیوں مسلمانی اقبال فرماندہ اجلے ملا اللہ فرماوے مسلمان سامنے ملا آخر تر دن باہر لاش ٹنگن دے تزلیل ہے مسلمان کی انسانیت کی ہے تیرے رنگے انسان نے تیرے رنگے انسان نے اللہ دے قرآن دا چٹا مخالف بھی کدی انسان ہو سکتا بول دے نہیں ہوں ایک آیت تو بعد دوسری آیت بنا تو امام کا اجماع ثابت کرا تر دن سولی تے لٹکانا مار کے اگر امام کا اجماع نہ میں نک وڈا دسا کتاباں دیا عبارت پڑھ پڑھ سناواں گا میں گا اناگا منافکو جو گند کھانا جی سڈے اسلام دا نام لینا چڈ دو مرضی کرو اسی اڈا نام ہی لے جائیے ساری زبان چڈیا جی انی دے منافقو ایک پاس اسلام دا نام لے دے جے اتو کفر چلتے تھے اسلام دی نفی اسلام ثابت کرنا چاہتے ہو خبردار جب تک ہمارے جسم میں جان ہے ہم اسلام کو گندا نہیں ہونے دیں گے ان گندیا نو جگ چ گندا کر دیا گے بولو اچھی اترے ہو ہزور دے جوڑے پاک کا سدکا گندیا نو چ گندا کر گے اپنے اسلام پاک نو گندا نہیں ہو گے کا دفاع ہمارا فریضہ ہے جو مرضی گند کھاؤ لیکن اسلام کو گندا کرنے کی کوشش مت کرنا یہ جی نا یا بندہ لالچ نہیں بولتا یا خوف چ نہیں بولتا خوف نو اصا ان پیرا سٹیا ہوا ہے تو لالچ جہی وہ اصا کدی لاگے آن دیتی نہیں جوڑے پا پا جڑا خارجی ٹولا سڈے تو وکرا ہوا ان اتری دو مر گئے ہو دفن ہو گئے ہو تو پیو جواب دینا حضرت صاحب کے فتوی لاؤنے کے چشتی نو ایج آخنا دے آخنا یہ سوکھا ہے انی دیا گا اللہ دے فضل لال سن لو جس اسلام دے خلاف ہواوا اٹھیاں سن اور خارجیاں کوئی کچھ نہیں کیتا نبی دے دین دا دفاع مستفا دے صحابہ ہی کیتا ہے جن سے اسلام اٹھتا ہے انہیں سے بچتا ہے ہاں جی اسلام کو اٹھانے والے اسلام کو بچاتے ہیں چار دن رہ ونڈ والی دال پی کے ہوں سمجھ لگ سا اسلام سمجھ لیا جا پرا پر دفے ہو ویخ اللہ کے فضل اس چیف کا جواب ہی ناشی نے دتا ایویں ہوں دیکھا جی میں کرتا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 کبا پیر کٹ لو اللہ سونا فرما ہے وہ یونیفارم نہ لار دے یا انہوں زمین جو کٹ دیتا جاوے ذالک لہم خزیون فی دنیا ان واسطے دنیا دی رسوائی ہے دنیا دی رسوائی ہے معلوم ہویا مولی جی اے آخر انسانیت دی تدلیل ہے یہ دنیا دی رسوائی انہوں واسطے وے معلوم ہویا عزت والے ہوتے نے ذلت والے ہوتے ہن دوسرا ترجمہ ہنفیاں دا ترجمہ سن ہنفیاں دا ترجمہ بنے گا یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے بلکہ ان کو سولی پر لٹکا دیا جائے بلکہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سم سے کاٹ لیے جائیں بلکہ ان کو زمین سے نکال دیا جائے امام اعظم نے فرمایا اٹھا کر جیل میں پھینک دیا جائے یہی زمین سے نکالنا ہے کیونکہ جدو جیل چلا جاتا ہے سمجھو زمین تے دنیا دریا ہی نہیں توجہ ہے مرا حیدری مرا سختی سنو دن واہ واہ بھائی جا اتے جڑے پڑھے لکھے مولوی مفتی شمار ہوں مفتی نے پروفیسر ماسٹر وزیر جڑے بن کے آدھے نے جی جنہ کے فتوی پتا نہیں جہاں کے فتوی کفر اسلام ہوں اسلام کفر ہوں حرام حلال ہوتا حلال حرام ہر ہے ہے کہ جی اتنے تر دن سولی سے لٹکاؤنا توبہ توبہ توبہ یہ کتوں جائز ہے اسلام میں یہ وزیر نے وزیر کرو جو مرضی کرو خبردار اسلام کا نام لینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے خبردار اسلام کو گندا کرنے کی کوشش نہ کرنا تمہیں کس نے کہا اسلام میں یہ جائز نہیں ہوئے بوتھی تو مسرا کی دال گل ادھر تین دن سولی تے مار کے تین دن سولی تے لٹکانا لٹکا ڈاکو بولو اجماع مرکب ہے میرے علمی الفاظ وہ سولی اجماع مرکب ہے اماموں کا اس بات پر یہ میرے پاس شاہ صاحب کے کتب خانے کی کتاب ہے پینتالیس جلدوں میں عرب کی چھپی ہوئی تمام یہ ہمارے فقہ اسلام مشاہیر دی فکائے اس کے اندر پینتالیس جلدیں جی کتاب ہے ستارویں جلد چو حوالہ ہے کنویں جلد چو ستارہ جلد جو ادر ویکو سونے ہونے ہو وقال الحنفیہ یترک مسلوبا ثلاثة ایام بعد موت ہی بیجا لے لے لے اوتھے بروجی والے بیٹھے اللہ فر... یہ یعنی حنفی ہمارے ہمارے حنفی حضرات فرماتے ہیں سولی دے لٹکا کے ڈاکو تین دن اتنے رکھو لٹکے رہن جگ ویختا رہے آتے جانے دیکھتے رہن اے لفظ نے املا جی مفتی اخوانا چڈ دو اسلام قدم رکھنا چڈ دو تاری مہربانی ٹکر کماؤ تو ہوتی نہیں لباس ویخ لکھ مسلو بن کیوں شاہ جی یت رکھو مسلو بن سولی سے لٹکیا رو چھ سلا سات آئی تین دن پورے اتنے شاہ صاحب دے طلباء بیٹھے گے وہ تصدیق گے کا ایام ان میری مانا ہوئے گا بولو اے تین دن بعد موت ہی مرن تو دن رکھنا چاہیے ڈاکو نو بولو تو سی تین دن سولی تو رکھنا چاہیے سنو اللہ اکبر و کبیرہ مالکیا مالکیوں کے رکھتی تو حد و مدت بے اشتحاد امام ہے حاکم اسلام کے اجتہاد سے مدت سلب محدود کی جائے یعنی رکھنا تو ہے اس کی مرضی ہے ہفتہ رکھ لے ایک دن رکھے دو دن رکھے تین دن رکھے دس دن لٹکائی رکھے سپور دیا لٹکانا تو ہے امام آزم نے فرمایا تین دن انہیں آخیا وہ سپرد کرو پا دس دن لٹکا دے توجہ ہے کہ نہیں ہوئے وفی قول للشافعیہ انہو یسلب حیان لتشہیر بہی ثم ینزل فیقتا ہاں جی شافی حضرات کا ایک قول یہ ہے ان لہو زندہ نو سولی لٹکاؤ تشہیر تاکہ مشہور کیتا جاوے آ حشر ہوں پیا ملا جی سما یو دل تر دن بعد پھر اتارو پھر اتار کے پھر قتل کر دو توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ وکال شافعیہ محتمد المعتمد والحنابلہ مذہب رہ گیا نا وہ ایک قول تھا شافیا کا اب امام شافی رحمہ اللہ کے مقلدین کا محتمد قول اور ہنا بلا سارے غوث پاک میران دے امام دا مذہب وہ پیر یارویں والے دے امام دا مذہب ہے اوئے کی یسلب بعد القتل قتل دے بعد سولی دیو لئن اللہ تعالی قدم القتل علی الصلب لفظا فیجب تقدیم ما ذکر اولا فی الفعل کا قول ای ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ ولئن فی صلب حیا تعذیبا له وقال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتل وعلى هذا الراي يقتل اس رائے کے مطابق ان قتل کیتا جائے گا ثم يغسل پھر غسل دیتا جائے گا وہ جو کفن ان کو کفن دیتا جائے گا وہ جو صلی علیہ ان نماز جنازہ پڑھی جائے گی یہ نے مذہب کے مطابق ثم يسلم پھر تھولی لٹکایا جائے گا وہ یترک مسلوبن صلاۃ ایام بلا یالیہ ایک کرن دو بعد انہوں پھر دن دن لٹکایا جاوے گا سولی دے رات دن کھلوتا رہے ولا یہ جو زیادت والا ہے سوتے جائز نہیں وہ سونے ہوں ہنفیاں دا مذہب بھی یہ ہوئی ہے شافیاں دا مذہب بھی یہ ہوئی ہے مالکیاں دا مذہب بھی یہ ہوئی ہے حملیاں دا مذہب بھی یہ ہوئی ہے وہ مینو دس دے سی ہوں کہڑے پیچھے کیڑے پیچھے امام تیرے رہ گئے نے جنہ دے مذہب دے اندر تزلیل تدلیل جائز نہیں ہوں کوئی سر سید ورگے امام ہون گے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ سال نعرہ تکی اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری علماء مسلمانوں پیسے دی لالچ کلمے پڑھن کا یہ نتیجہ ہوں ایویں دین فروش نکلتے ہیں سڈا آر ایف کھڑی بولیا تے ذوق واسطے سنا دینا ذرا بولو سبحان اللہ آر ایف کھڑی فرما نے جس یاری بچی لالچ ہوے جس یاری وجی لالچ ہوے اور کبھی بھی توڑ نہ چڑھتی چادر لیرو لیر محمد گڈیا او بلا یہ کھوسا سی انہیں ممتاز نو پھانسی دوائی پھانسی کا آڈر ای بولیا کسی پاگل نہیں آخیا وہ جسے لیے آشق رسول نو فائل آن لگا سی اس لیے کوئی کتا نہیں بولیا جس لیے آسیا ملونا نو رہا کیا یہ بھی بینچ دے اندر سی اس لیے کوئی کتا نہیں بولیا فوجی آستے سارے کتے بول پے نے لکھ لانت نعرہ رسالت اور ہاں میں پوچھتا ہوں بھائی مانو محمد رسول اللہ نے تمہارا کیا بگاڑا ہے لانسی پڑھاؤ والے ہاں تو سویرے سکول بھیج ہاں؟ تیریا نا میں ہاں، تیرے گلر تیار ہوئے میں پوچھنا دس میرے ذہن چ گل نہیں سی آ رہی کرامل صاحب اور میرے ذہن چ گل دی بھائی یہ سی جن ممتاز قادری چڈیا اس لیے بڑا ہی ذہین سی بالکل ہوش آواز قائم سن جس لیے آسیا ملونا نو ہے اس لیے بڑا ہی ذہین سی تے ہوش آواز قائم سن کوئی مجنو نہیں سی جس لیے کہ فوجی مرچو کی گل آئی ہے یہ آئی ہے ہوں کدھر گیا ہوا ہے ہاں یہ آرٹیکل سکس جس کو کہتے ہیں چھ آرٹیکل سنگین غداری نوٹ کے طور پر لکھا ہوا ہے اس میں آئین منسوخ کر کے مارش اللہ لگانا بھی شامل ہے یہ سزا ہے یہ آئین کے ہوں آئین بول گیا ہے ادھر آئی بھول گیا تو اسلام یاد آ گیا کیوں اس دیر کوہن میں غرض مند پجاری اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری رنجید بتوں سے ہوں تو کرتے ہیں خدا یاد خدا یا توجہ بولو بولو اونچی آواز نال بہت یار بہت یار پیارے ہوں کچھ نے نمک حرامی قربان جا مارے پھر کھڑی دے بولن دو نے بہتے یار پیارے ہیں کچھ نے نمک حرامی کنڈی پیچھے گلا پچھے گا کرا علی شاہ صاحب حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب جیوے جیوے یہ وے دی سر بدل کے ایک اور شیر سنانا جے دی سیوا کریے نہیں لگ دے کر دی گوڈی پھول کی کر دی گوڈی کریے اور لگ رہے رسولہ کو ایک گل ثابت کر دیا رسول پاک نے کی ازیت دیتی ہے مجرمان میں وہ بھی ثابت کر توجہ ہے بخاری شریف مسلم شریف کو تو میں حدیث دیا چھ کتاباں کی روایات جس ویل ارینا دے اکل کبھی لے کچھ لوگ بدماش کبھی نے برائے نام آن کے حضور کی بیعت کی اسلام لیا اسلام لیا بعد مدینے دے اندر بیمار ہو گئے حضور نو عرض کرتے مدینہ سان موافق نہیں سکتے طبیعت خراب ہو گئی ہے آقا نے فرمایا ہر ہرا مدینے دے آس پاس کالے پتھر کی زمین چارے منے ان ہرا کہ حضور نے فرمایا اتے جاؤ ساڈے اونٹ کھڑے نے ان اونٹوں کے پیشاب پیو ٹھیک ہو جب گے اشربو نے البان وو بوالیا جا کے موتر پیو کا دھد پیو پیشاب پیو تھی ٹھیک ہو گے وہ گئے انہیں جا کے ہزور دیا اٹھنیا انہوں کا دھد پیشاب پیتا ٹھیک ہو گئے ہزور دے سدکے جا کملی والے دے بولن دے سدکے جا ہزور دے اشارے سدکے جا میرے آکا نے نہیں سی فرمایا جا پیشاب پیو تھی ٹھیک ہو جاؤ گے ہزور سن پے اندر پلیت پلیت نو پلیت ہی چاہیے اس موضوع میں مزید چھیڑ شیڑا میرے موضوع بڑا عجیب ہے ہاں جی پلیت تو پلیت چاہیے پلیت کو پلیت چاہیے جی جی اج کل دیا تبیت ایڈیا گندیاں اگریزی تبیت ہو گئی دوائی بھی اگریزی سرکار توجہ ہے توجہ سونے انہیں پیشاب پیتا ٹھیک ہو گئے ٹھیک ہونے بعد ہزور اونٹان کا جڑا نگران سی ساری بولیے گل سرگی جتوال تسا کی آدھے اونٹ والے بلوچ گند خیر حضور دا خادم سی یسار نام دا ان ظالم قتل کیتا قتل کیتا بڑی ازیت نال وہ اکھ کھیا بڑے ستم لال قتل کر کے اونٹ پجا کے لے گئے آخا نامدار نے بھی انساری سابا پچھوں بھیجے انہیں جا کے تو انہوں نے لبیا سارا نپ کے ہزور کی کچہری چ لیا حضور سرکار نے سارا لٹا کے اللہ اکبر و کبیرا بخاری وہ سرتا دی حدیث نہ نامدار نے انہوں دیا وڈیاں لتاں کھائیاں اکھاں کٹائیا کیوں انہوں نے ایسے کیا تھا ایک ساتھ ادلے کا بدلا آقا نے کرایا حضرت انس فرماندے نے میں اپنی گناگار اکانیا ایک بندہ انہوں جسل تتی زمین تپتی تو ان پیاس لگی تو وہ پھر زمین چک مارتا بات کو سمجھنا ذرا قصاص کا حکم اسی طرح اب بھی باقی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا ہوں میں ہوں ظالمو ذرا مینو تو دسو جدو خود مدنی کریم نے انج ازیت سر آم تے پی رہے نے لاشاں پہ نے مینو دسو دے صحیح یہ نبی جڑا کام کیتا ہے یہ بھی تھوڑے نزدیک ہوں اللہ ماض اللہ ظلم تے نا انصافی ہوا فتوا رسول تے بھی جانا لکھ لانا تو فتوی یعنی جدو تم مصیبت کوئی پہ اسلام نو انج ہڑکے ہو کے پے تھوڑا اسلام کا ہی پتا نہیں سمجھ نہیں لگی جدو کوئی بلا پی اس وقت تسی اسلام نو انج پڑے جے کہ اسلام کا ہی پتا نہیں بولو صحیح رہ الحمدللہ مومن ہمیشہ ہوش میں ہوتا ہے دکھ آوے تے تامی رب رسول صحیح رہندا ہے جے سکھ آوے تامی اللہ رسول صحیح رہندا ہے بول دے نہیں جی میں ایک نئی چیز وہ جناب پیش نظر کرنا چاہوں فوج پاکستان کا معاملہ بہت نازک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بہت ہی نازک مسئلہ ہے اس مسئلے کے ساتھ کا نازک مسئلہ کائنات میں نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی ہوگا مینو ایک تازہ ترین ویڈیو پہنچیے ایک فوجی نوجوان بیان ہے میں انہوں پیش کرنا چاہنا اور یہ عرض کرنا چاہنا پاک فوج نو کہ اصا بیان سن کے تو بہت پریشان ہو گئے ہیں ہوں فوج نو آخنے آ تحقیق کرو جے تے اے بندہ ہے جھوٹا تو یہ سریام پھانسی دو چلو وہ تو نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ تمہارا گستاخ ہے وہ کسی اور کا ہے اس کو تو معافی نہیں ہو سکتی نا اس کے لیے تو جتنا سنگین سے سنگین سزا ہو سکتی ہے کائنات میں سب سب جمع کر ہم تمہارے ساتھ ہیں کیوں بھائی جو میں بات کر رہا ہوں آپ ساتھ دیں گے کہ نہیں دیں گے جن نے بیان دیتا ہے وہ کیونکہ گستاخ بنیا ہے پاک فوج لہذا اس کو ہر طرح کی سزا عام پھانسی دو تاکہ جگ نو لگے فوج کے خلاف کبھی نہیں بولنا اور اگر وہ سچ بولے یا وہ واقع تن سچا بندہ ہے تو پھر ساڈا ہوں کی بنے گا یہ تو سارا کچھ فوج ہی سابت ہوں یہ اصا بھی بد بدگمان تے تو ہو جاؤں گے تو ساری قوم بدگمان ہو جائے گی یہ بنے گا تاری مہربانی کو حل کٹو اینے مجمے دے اندر بہاول شیر قلندر تو مدد منگیا میں تاری بارگاہ عرض کی مینو امید ہے تھی ٹھکراؤ گے نہیں میں وہ بیان جناب دے سامنے سنانا چاہنا فوجی نے اپنا پیٹی نمبر علاقہ سارا کچھ دس کے وچ بیان کیتا ہے تو اتوں انہیں یہ بھی آخیا ہے کہ جہے بچے پشاور دے اندر قتل ہوئے سن وہ فوج ہی کیتے سن بس میں ہوں بہت ہی پریشان ہوں پہلے تصویر ہے اس کی لگاؤ نا جی مدثر ہے ادھر ادھر سے پھر میں میں میں میں چلا گیا بارہ مہینے ٹریننگ کیا ٹیلیس ٹیلیس کورس کے کے بعد ساتھ کچھ وقت گزارا جب ہم ٹریننگ کر رہے تھے تو ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ بھی کوئی ہمارے ملک کے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں رہی ہمارا اصلی مین مقصد جو ہے وہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہے اور یہ لوگ نہ مسلمان ہیں نہ یہ لوگ کوئی ہمارے ملک کے ہیں یہ کسی اور ملک سے آئے ہوئے ہیں وہ انڈیا کے ہیں یا امریکہ کے ہیں ہمیں ٹریننگ کے ساتھ دوران ہی کے خلاف یا کسی کمرہ ہم یا کوئی گاؤں یا کوئی گاڑی جب چیک کرتے تھے تو ہمیں قسم کی تربیت دی جاتی ہے کہ کوئی مولوی ٹائپ بندہ ہوگا اسی کو چیک کرنا ہے یا وہ کپڑوں میں سفید کپڑوں والا بندہ ہوگا جس کو جب ہم گاؤں میں یا مکانوں کو ہم چیک کرتے تھے تو وہ سفید کپڑوں والا بندے ہیں انہوں نے بس منہ کے اوپر کپڑے لیے ہوئے ہم ان کو چیک کریں گے کسی فوجی کے خلاف ہمیں فوجی ٹریننگ نہیں دی جا رہی تھی ہمیں اس طرح کی ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ ہم شروع سے اسٹارٹنگ سے ہی اسی طرح کا کام کر رہے ہیں کہ سپاہی ہے سپاہی جائے گا وہ ایک سول بندے کو داڑھی والے معزز بندے کو چیک کرے گا اور بہت اچھے طریقے سے غلط غلط جگہ سے بھی چیک کرے گا کہ یہ تم نے داڑھی کیوں رکھی ہے داڑھی رکھنا بھی جرم تھا پاکستان کے اندر نا تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم ملک کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا ہم کسی مذہب لوگوں کو منع کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں ہم کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ہم کو خاموش رہنا پڑتا تھا کیونکہ فوج کے اندر جب رہنا ہے تو پھر ہم کو بولنا یا سوال کرنے کی اجازت نہیں میں نے لاہور میں زیادہ تر وقت گزارا انٹیلیجنس کے ساتھ اور اس کے علاوہ میں زیادہ تر اپریشنوں میں ملوث کیا گیا کیونکہ میں نے اسپیشل ٹریننگ کی ہوئی تھی اور ادھر جو بھی مشن ملتے تھے جس طرح ابھی پشاور میں مشن ہوا تھا اے پی ایس میں تو ہم کو بتایا گیا کہ آپ ادھر پہنچے اور اس وقت ہم ادھر بھی تھے اس کے علاوہ یہ جب بھی کدھر کوئی ضرورت پڑ جاتی تھی کسی وی آئی پی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا پڑا اور زیادہ میں نے انٹیلیجنس میں وقت گزارا اے پی ایس کے بارے میں وہی جس طرح شروع سے پاکستان فوج کرتی آ رہی ہے اسی طرح کام چل رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ہر جماعت کے اندر انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے بندے بھیجے ہوئے ہیں تقریباً وہ رہ رہے ہیں ان کو خفیہ اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یہ ہونے والا ہے یہ کرنے والے ہیں تو اس کے تحت انہوں نے یہ بتایا کہ مولانا فضل اللہ کس جماعت کی جماعت تحریک کے رہنے والے تھے شاید ان کو انہوں نے یہ یقین دلایا کہ آپ اس طرح کریں آپ اے پی ایس میں جائیں ادھر بچوں کو یرنال بنائیں اور ہمارے ساتھی جو ہے جو آپ نے مطلب مطالبہ کرنا ہے حکومت سے وہ کریں انشاءاللہ شاء آپ کامیاب ہوں تو وہ مولانا فضل اللہ کو انہوں نے مکمل طور پہ یہ یقین دلایا تھا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپ اے پی ایس میں پشاور میں ہمارے اسکول کے بچوں کو یہ رکمال بنائیں اور اپنے بچوں کا اپنے مطلب ساتھیوں کا یہ مطالبہ کریں تو مولانا فضل اللہ بس اس بات کے اوپر ایگری ہو گیا اور انہوں نے اپنے کچھ ساتھ ساتھیوں کو کچھ دنوں کا راشن دے کے ادھر بھیج دیا کہ ٹھیک ہے آپ جائیں ان کو اے پی ایس کو یہ رکمال بنائیں اور اپنے ساتھیوں کا مطالبہ کرتے ہیں ہمارے ساتھی چھوڑ جائیں گے بس جو ہی یہ ادھر پہنچے ہیں تو یہ مشن ملا ہے ٹو کمانڈو کو نا تو ہم بھی اس میں بدقسمتی سے شاد تھے اور جب ہم ادھر آئے بس وہ چند سے لوگ تھے آرمی میں بھی زیادہ تھی اور اس کے ساتھ مطلب لوگ بھی زیادہ تھے تو انہوں نے جلدی سے مطلب یہ قابو پا لیا اور وہ جو مجاہدین تھے ان کو مار دیا گیا تو کچھ لوگ بھی بیچ میں بچ گئے بچے بچے تھے ہم کو یہ آڈر ملا ہمارا میجر تھا میجر جواد صاحب تھے اس وقت انہوں نے ہم کو یہ آڈر دیا کہ آپ جو بچے بچے ہیں ان کو بھی نہ مار دو تو کچھ ساتھی تھے انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان بچوں کو کیوں مار رہے ہیں ہم نے تو آپریشن کرنا تھا آپریشن تو مکمل ہو گیا انہوں نے بولا کہ ابھی ہمارے پاس یہی تو بہت زیادہ اچھے سوال ہے کہ ہم نے میڈیا کو بتانا ہے کہ یہ ساتھی بچوں کو مارنے والے لوگ ہیں یہ ہمیں ابھی سوال جو یہ کام تھا وہ کام نہیں تھا ہمارا اصلی مقصد یہ یار بنانا اور بچوں کو مارنا تھا تاکہ ہم میڈیا میں دنیا کو یہ بتا سکیں کہ یہ کام مجاہد انہوں نے کیا ہے یہ طالبان نے کیا ہے اور فوج ان کی خیر ہے فوج کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تو بس بچوں کو مصومیت کو مارتے ہوئے میرے کو بہت درد ہو رہا تھا ان میں میں خود شامل تھا اور بس اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرے جب میں یہ کام کر رہا تھا تو ابھی اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کر دے کیونکہ میں نے یہ بات کسی سے میرے سے یہ گناہ ہوا ہے مدثر نام کوٹ کا دستا ہے میجر کا نام دسیا دس جنہیں وہ کام کرایا سارا میں کہنا اگر یہ حقیقت ہے ہوں دسو کی کریے پاک فوج سے ہم گزارش کرتے ہیں ہم کیا کریں بس ذرا آپ اتنا بتائیں کہ ہم مسلمان لوگ کیا کریں اگر یہ حقیقت ہے تو آپ کا رخ کچھ اور ہے اور اگر یہ حقیقت نہیں جھوٹ ہے تو پھر جنرل کی بات چھوڑو اس کو سر عام پھانسی دو ہم تمہارے ساتھ ہیں شاہ جی یہ ٹھیک ہے بات یہ غلط ہے اور مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ اتنا بڑا بیان نیٹ پہ چل رہا ہے اور فوج نے ایسے شخص کو مولوی کو تو تھوڑی دیر میں پکڑ لیا جاتا ہے چند لمحوں میں اور اس کو ابھی تک پتہ نہیں کتنے عرصے سے یہ چل رہی ہے اور ابھی تک اس کو پکڑا نہیں گیا یا ہو سکتا ہے پکڑ کر مار دیا ہو یہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر مار دیا ہے تو پھر تو ہماری پاک فوج نے کمال کا کام کر دیا ہاں جی اور اگر نہیں مارا لیکن ایک صبح پھر رہ جائے گا کہ ایسے شخص کو سریام مارنا چاہیے تھا اور اخبارات میں ہر طرف اس کی خبر چھپنی چاہیے تھی کہ ایسا شخص جس نے پاک فوج کے متعلق اتنا بڑا جھوٹا الزام لگایا اس کو ایسے سزا دی جا رہی ہے کم از کم سریام یہ کام ہونا چاہیے تھا لیکن اگر سریام نہیں ہوا ہو بھی گیا چلو پھر بھی ہم انہیں داد دیتے ہیں چلو تو دیا ہے نا ہاں جی اور اگر ابھی تک کچھ ایسا نہیں ہوا تو پھر شکو کو شبات اور بڑھتے چلے جائیں گے مہربانی کریں یہ ملاؤں سے بھی میں کہوں گا آپ جرنل کو روتے ہیں ان کا کیا بنے گا اس سے زیادہ میں اس اجتماع میں کچھ کہنا اچھا نہیں سمجھتا انہیں الفاظ سے میں جناب سے اجازت چاہتا ہوں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اپنا صحیح رخ پہچاننے کی توفیق عطا اور دشمن اور دوست میں تمیز کرنے کی توفیق بخشے آخر الحمد للہ رب العالمین ہاں اب ایسے آپس میں بیٹھے اندر ایک بات سن لو کچھ سمجھ لگی وزیر اعظم صاحب دا بیان جرنل صاحب دے بارے جس جرنل دی پاک دامنی دیا گواہیاں دی جا رہی ہیں ادھر دیکھو اے وزیر اعظم صاحب جڑا وزیر اعظم ہے وہ کی کہہ رہا ہے جرنل دے بارے الطاف حسین پاکستان کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے یہ جنرل مشرف شا اللہ واشا اللہ یہ وزیر اعظم سواب جی وزیر اعظم سچ کہہ رہے ہیں تو جرنل نال تھوڑی ہوئی یہ سزا تھوڑی بلی بھلی جی جھوٹ کہہ رہے ہیں تو ایڈا جھوٹا وزیر اعظم آدم بن گیا آپس میں کھڑے ہاں میں ہے اپنے تے گل آڈے آنی سڈے تے گل آنی لیکن میں کاری چڑنا ایک بادشاہ ایک بڑھی ایک نوکر ایک وزیر یہ ٹولا جوڑ کے نہ ایک خان ساما یہ ٹولا جوڑ کے بیڑی چ بہ گئے بیڑی راہ ڈبن والی ہو گئی تو ملا کہن لگا جی بیڑی دا دستور آ اپنی زندگی دا کوئی سچا واقعہ بیان کرو تو بیڑی پار لنگ دیا نہیں تو راہ ڈب جاتی ہوں نو وقت پی گیا ہوں سچا سچا واقعہ سنا سی سب تو پہلا نا بادشاہ سرکار دی اہلیہ محترما نے بیان دتا انہیں آخیا جی میرے کو سچا پوچھنا ہے نا تے میں کسے کول ہو کے تیرے کو آدھی رہی ہوں میں صاف کاغذ کدی تینوں نہیں پڑھایا انہیں آخیا بہت واری آ گئی وزیر صاحب دی وزیر صاحب لگا بادشاہ سلامت سچ پوچھنا ہے کہ میں بھی تیرے تیری ملک دے بارے کدی خیر دی نہیں سوچی ہوں آ گئی خان سامنے دی واری انہیں آخیا بادشاہ سلامت پہلو آپ کھدا ہے بعد تینوں دیتا ہے باری آ گئی بادشاہ سچی پوچھتے ہو نہ مرادو میں بھی سارے نو دال آنا مجال ہے جی میں کدی سچ بولیا ہوئے کسے نہ ہوں سارا کٹھے ہو کے آخیا ملاح نہ مرادا سڈے تو سارے تو سچی سن لی کوئی تم بھی سنا دے اس آخیا جی سچی پوچھتے ہو نا تھے ورگا پیڑ پاٹیاں دا ٹولا میری بیڑی اچھے پہلی بار ہی بیٹھا ہے گل ٹھیک ہے سڈے تھی کیونکہ اصا بھی اس بیڑے چ بیٹھے لیکن حال ہے ای سچی میں تم بس اللہ پاک سانو سکول دی پڑھائی نے پتہ نہیں حال ہے کیا کی دینا ہے مبارک ہوگی جا موڈا پاس ہو گیا شاہ صاحب دعا عرض کرنے آپ دعا فرماؤ موقع